الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں